عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا جب وہ مرے تو اسے جلا دیں پھر اس کا آدھا حصہ ہوا میں اڑا کر خشکی پر بکھیر دیں اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیں کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بھی ضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا تو انہوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا اس شخص کا جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس نے اس کو اکٹھا کر دیا اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا پھر اللہ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے کہا میرے رب تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے تو اللہ نے اس سچی خشیت کی بنا پر اسے بخش دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو اسی